Assalamu alaikum. I welcome you to Public International Law course. This course has been going on for a while, and today we are close to the midway. This is lecture number 24. And today we will discuss a very interesting topic. And this topic is the ICC, or International Criminal Court. ICC may bring to your mind the idea that maybe the International Cricket Council or some other similar organization. But we're not talking about that area, of course. We are talking of International Criminal Court, a permanent court, which has the jurisdiction to examine and to carry out the prosecution of war crimes, crimes against humanity, and other crimes that occasionally shake the conscience of mankind. In fact, International Criminal Court is a high point in international law and its development, because there are allegations against international law. And if you are a student of international law or you have interest in international law, one major allegation that international lawyers face, or international law as a discipline faces, is ز نو mechanism for enforcement or way do you enforce international law اور لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں آپ کسی محفل میں میں جاتا ہوں یا کسی اور جگہ جاتا ہوں یا پڑھانے کے لیے کسی کورس کو پہلی مرتبہ جب جاتا ہوں تو اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں how can that be enforced آپ حقوق کی بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل لا اسٹیٹس کو دیتا ہے آپ حقوق کی بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل لا انسانوں کو دیتا ہے جو اسٹیٹس کی ٹریٹریز پہ مختلف حق دیتا ہے مگر ان کی انفورسمنٹ کا میکنزم کہاں ہے اور جب یہ انفورسمنٹ نہیں ہو پاتی تو انٹرنیشنل لا بیمانی ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اور یہ بھی سوال لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل لا کو لوگ جب وائلیٹ کرتے ہیں یا اسٹیٹس وائلیٹ کرتے ہیں تو after all states are basically legal fiction ایکچلیشن are done by natural persons individual hold official makers in that commanding the army of the state or take the decisions and it is on the base decisions دل پر be a punitive mechanism violates international law can they be a venue where that person دل دیٹر could be taken care of پرسیکسبل pay good the losses that hit so انس دیس کو And these questions are raised particularly with reference to individuals. ویسے تو انٹرنیشنل رانگس جسے ہم کہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑی تفاصیل ہے اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے رانگ وائلیشن ہو سکتی ہے انوائرمنٹل لا کی رانگ وائلیشن ہو سکتی ہے یوز آف فورس کے قانون کی رانگ وائلیشن ہو سکتی ہے انسانی حقوق کی رانگ وائلیشن ہو سکتی ہے اسٹیٹ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ رانگز یا کچھ وائلیشنز اس نوعیت کی ہیں جن کے بارے میں دنیا بھر میں نہ صرف آج بلکہ آج سے پہلے یہ سوچ تھی کہ ان کی پذیرائی بالکل نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے خلاف بڑی مربوط بڑی کوآڈینیٹڈ میکنزم ایگزٹ کرنا چاہیے جو ان وائلیشنز کی سزا کا بندوبست کرے اور وہ رانگز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جنہیں ہم کہتے ہیں وار کرائمز یہ الفاظ جو آپ سنتے ہیں war crimes crimes against humanity crimes against peace genocide یہ وہ رانگز ہیں جن کے بارے میں تقریباً دنیا میں مکمل اتفاق رائے ہے کہ ان رانگز کے وائلیٹرز کو یا جو یہ کمٹ کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سزا دینی ضروری ہے اور اگر یہ سزا نہیں دی جائے گی یا اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو انس بنی نو انسان اپنے کانشیس کے ساتھ لیو اپ نہیں کر رہی it is not living up to its conscience so اس سزا کا اہتمام جو ہے وہ ریئیکشن بھی ہے وہ ضرورت بھی ہے اور وہ انٹرنیشنل لا پر جو ایک ایلیگیشن اور ایک الزام ہے اس کی تردید کا ایک بہانہ بھی ہے اس پس منظر میں جب آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے It is responding to allegations that international law is important. It responds to this allegation that international law is not effective. It responds to this allegation that in international law, people who violate international law go unpunished. It responds to the allegations that people are protected by their sovereignty and the shield of their sovereignty endlessly, and they cannot be made accountable for international wrongs. سو ان سب کا جواب وہ دیتا ہے اور ان سب کے جواب کا ایک بڑا بھرپور انتظام کرتا ہے آج کے لیکچر میں ہم اس انتظام کی تفصیل میں جائیں گے اس کوٹ کی ورکنگ کی تفصیل میں جائیں گے اور دیکھیں گے how does that court function and what kind of redressal that court provide to all the concern تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے بیک گراؤنڈ اس سمت میں کہ یہ جو میں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے genocide crime against humanity war crime وغیرہ وغیرہ ایتھنک کلینزنگ یہ وہ کرائمس تھے جن کا پہلا فارمل تعارف ماڈرن ہسٹری میں ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ہٹلر نے بے شمار جیوز کو گیس چیمبرز میں ڈالا اور اس نوعیت کی وہاں پر ایکٹیویٹی کی جس سے کہ این ماس ان کی کلنگز ہوئیں پھر اس کے رسپانس میں نیورمبرگ ٹرائل ہوئے ٹوکیو ٹرائلز ہوئے اور وہاں پر ان کے جو فوجی حکام جرمن فوجی حکام رسپانسبل تھے ان کا ٹرائل کیا گیا اور ان ٹرائل کی جو ججمنٹ سامنے آئیں ان ججمنٹس میں تفصیل سے ان کرائمز کے قانونی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ان کے ایلیمنٹس آف کرائم کے بارے میں ڈسکشن ہوئی اور یہ طے پایا گیا کہ ان کرائمز کی جورسڈکشن یونیورسل کیریکٹر کی ہے یعنی کچھ کرائم ایسے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی ہوں جو بھی کرے آپ اس شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں وہ ملک اس انسان کو گرفتار کر سکتا ہے سو نیورمبرگ نے پہلی مرتبہ ایک لیگل پریسیڈنٹ ماڈرن ہسٹری میں سیٹ کیا کہ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوئی یہ الگ بات ہے کہ سیاسی حوالے سے اس کو وکٹر جسٹس بھی کہا جاتا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہم لیگل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کچھ اور واقعات ہوئے اور پھر ضرورت یہ محسوس کی جانے لگی کہ کسی نہ کسی طرح پر ایک عالمی سطح پر ایک فورم ہو ایک کورٹ ہو جو اہتمام کر سکے جہاں چارج فریم ہو سکے جہاں پروسیکیوشن ہو سکے اور جس نے یہ جینوسائڈ وار کرائمز وغیرہ کمٹ کیے ہیں اس کو اس وائلیٹر کو پنش کیا جا سکے جب یہ سوچ سامنے آ رہی تھی اسی اسنا میں 1949 کے ارد گرد جنیوا کنونشنز وجود میں آئے جنیوا کنونشنز وہ قوانین ہیں جو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں جو یہ اس ایشو کو ریگولیٹ کرتے ہیں کہ جنگ کو کیسے لڑے جانا چاہیے ان ادر ورڈز وہ یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جب آپ جنگ لڑیں تو آپ اس جنگ کو ریگولیٹ کیسے کریں اس ریگولیشن یا اس ریگولیٹری جنیوا کنوینشن کا ایک اپنا تفصیلی دستاویزات ہیں چار کنونشنز ہیں اور ہم نے ان کو اپنے ٹاپک پہ ڈسکس بھی جو ان کا ٹاپک ہے اس کورس میں ہم اس کو اس پہ ڈسکس کریں گے جنیوا کنوینشن میں یہ تفصیل دی گئی کہ آپ جب جنگی قیدیوں کو گرفتار کریں گے how will you treat them if you premises or land land how will you administer that what kind of treatment rights you will give to the prisoners of war, what kind of treatment you will give to the shipwrecked, to the wounded during the war, and when the casualties happen, how will you hand over the dead bodies, وغیرہ وغیرہ. تو جنیوا کنونشنز جہاں وار کا ریگولیٹری فریم ورک ہے وہاں پر ان کی وائلیشنز جو ہیں کچھ چیزوں کی اس میں ممانعت بھی کی گئی جنیوا کنونشنز میں اور جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ان کو grave breaches of Geneva convention کے طور پہ جانا جانے لگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں کی جائیں گی یعنی کہ en en bloc civil population کو مار دینا این بلاک کوئی ایسا کیمیکل استعمال کرنا جسے سویلین پاپولیشن جو نہتی ہے وہ تمام کے تمام پورا گاؤں جو ہے نابود ہو جائے یہ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں یہ grave breach of Geneva convention ہے اسی طرح کی اور بریچز ہیں مگر جنیوا کنوینشن جس کو دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے ریٹیفائی کیا did not possess in its own self and implementing mechanism was a violation of Geneva convention there was no basis or there was no venue to take the violator for prosecution تو ہوتا کیا تھا جنیوا کنوینشن اگر وائلیشن کرنے کی ایلیگیشن ہے تو پھر وہ فوجی یا وہ کمبیٹنٹ جس ملک کو ریپرزینٹ کرتا تھا جس ملک میں تھا اس ملک کے قوانین کے تحت اس کمبیٹنٹ پر یا اس فوجی پر مقدمہ چلایا جاتا تھا نارملی کورٹ مارشل کے انداز میں تو تمام ممالک میں تقریباً تمام ممالک میں وار مینیولز تھے وہاں کی آرمیز کے اپنے لاز تھے تو یو ایس آرمی کا ایک یو ایس وار مینیول ہے پاکستان آرمی کا پاکستان آرمی ایکٹ ہے انڈیا کا انڈین آرمی ایکٹ ہے اس کے نیچے تفصیلی رولز وغیرہ بنے ہوئے سو اگر کسی پر کوئی ایلیگیشن تھی کہ اس نے جنیوا کنونشن کو وائلیٹ کیا ہے so the venue of giving a trial to such person was only within the state جس کا وہ شہری تھا سو so, گویا ایک یہ بھی کنسرن تھا ود ریفرنس جنیوا کنونشن کہ yes there has been violation of Geneva convention but where do you take the person how do you prosecute him how do you apprehend him it was left to the state if it does fine if it doesn't well not much could be done in real political sense so جب یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ in the meanwhile they should be a permanent venue at an international level which should be over and above the states where you could try people who Geneva convention or commit such torture such genocide which is contrary to the conscience of mankind مگر اس میں بے شمار سوال بھی اٹھ رہے تھے کہ how will such a forum work اس کی جولس کیا ہوگی ہمارے سامنے آئی جہاں قتل و غارت ایک باقاعدہ اہتمام سے کیا گیا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا اس کے لیے سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن پاس کی غالباً اور اس ریزولوشن میں انہوں نے ایک ٹرائیبیونل اسٹیبلش کیا war crimes tribunal for Yugoslavia اور باسنیا اور اس ٹرائیبیونل کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں پر وار کرائمس ہوئے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں ان کی پروسیکیوشن کا فارمل اہتمام کیا جائے اب یہ پہلا وار کرائمس ٹرائیبیونل تھا جو فارمل سینس میں عالمی سطح پر ملٹی لیٹرل لیول پر بنایا گیا چونکہ بننے کے لیے کوئی اور پرماننٹ فورم تو تھا نہیں لہٰذا ایک یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پاس ہوئی اس ریزولوشن کے اینکس میں تفصیل میں اس ٹرائیبیونل کی اپوائنٹمنٹ آفیشل ان سب کا تفاصیل آ اور یوں یہ ایک ون ایونٹ بیسڈ ٹرائیبیونل کے طور پہ سامنے آیا پھر اسی طرح روانڈا کی کلنگز ہوئیں جب روانڈا کی کلنگز ہوئیں اور اب روانڈا کے ایک نسلی گروپ نے دوسرے نسلی گروپ کو اور جس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی انوالو تھے بہت بڑے اسکیل پر وہاں کلنگز ہوئیں تو پھر ایک دم یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ we need a separate court for for a trial of the war crimes in Rwanda تو یو این سیکورٹی کاؤنسل نے ایک اور ریزولوشن پاس کیا اور پھر روانڈا کا وار کرائمز ٹرائیبونل بنا اور وہ یہ دونوں ٹرائیبونل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی ایک جج جسٹس خالدہ جو این ڈبلیو ایف پی کی جج آف دی ہائی کورٹ تھیں N W F P high court کی جج تھیں وہ روانڈا وار کرائمس ٹرائیبونل میں ایڈ ہاک جج بھی ہیں پاکستان کے ایک اور جج جو ہیں وہ آ, اس ٹرائل سے وابستہ ہیں تو روانڈا کا وار کرائمس ٹرائیبونل فنکشن کر رہا تھا ان دونوں واقعات نے ایک مرتبہ پھر اس ڈبیٹ کو ایکسلریٹ کیا جو ڈبیٹ اس مومنٹم کو ڈیولپ کر رہی تھی کہ they must be a permanent venue کہ جب بھی ایسے واقعات ہوں اول تو ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے دنیا میں کوئی ملک کوئی سیاسی تحریک اور کوئی بھی اینٹی جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ وہ باقاعدہ اس نوعیت کا ظلم و ستم کرے اتنے بھرپور طریقے سے وہ کرے کہ وہ لوگوں کی نسلوں کی شہروں کی آبادیوں کی اس بری طرح سے ان کی کلنگ میں ملوث ہو جائے مگر اگر ایسا ہو خدا نخواستہ تو پھر کوئی نہ کوئی وینیو ہو جو اس کا سدباب کر سکے سو انٹرنیشنل لا کمیشن نے اس پہ کام کیا انٹرنیشنل لا کمیشن جورسٹ کا یا انٹرنیشنل لائرس کا سب سے معتبر ترین وینیو ہے انٹرنیشنلی اور اس نے پھر ایک ڈرافٹ ریز کیا اس ڈرافٹ کو ڈبیٹ کیا گیا اور اس ڈرافٹ کو اسٹیٹ پارٹیز نے ڈبیٹ کرنے کے بعد اس کو اڈاپٹ کیا چونکہ یہ ڈبیٹ روم میں ہوئی تو اس کا نام روم اسٹیچو بھی پڑ گیا مگر وہ بیسیکلی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو اسٹیبلش کرنے کی ٹویٹی ہے روم اسٹیچوٹ یا آئی سی سی کی جو ٹریٹی ہے یہ بیسیکلی ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے یعنی تمام ملکوں نے فیصلہ کرنے کے بعد اس ٹریٹی کو اپروو کیا اور اس کو پھر اوپن فار سگنیچرس کیا اس ٹریٹی میں ریکوائرمنٹ یہ تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ٹویٹی سیکشن میں یہ بتایا تھا کہ مختلف کیٹیگریز کی ٹویٹیز ہوتی ہیں وہ ٹویٹیز جو قوانین کو جنم دیتی ہیں وہ ٹویٹیز جو ایک آن گوئنگ کسٹم کو ڈاکیومنٹ کرتی ہیں اور وہ ٹریٹیز جو کسی ادارے کو وجود میں لاتی ہیں this is that treaty which creates a new entity international law and that entity is in the nature of a permanent court of for trying the war crimes so it is a constituent instrument treaty which also has some law-making elements to it, but predominantly it creates the court, it regulates the jurisdictions and makes it permanent. Rome statute کو اوپن فار سگنیچر کیا گیا یعنی تمام اسٹیٹس کو مدعو کیا گیا کہ اب وہ اس کو ریٹیفائی کریں اور روم اسٹیچوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سکسٹی اسٹیٹ اس کو ریٹیفائی کر لیں گی تو پھر یہ انٹر انٹو فورس ہو جائے گا یعنی the court will come into force enter into force کا مطلب ہے کہ جب آپ نے سکسٹی نے اس کو ریٹیفائی کر لیا court will then come to existence or it will enter into force court came into existence court has ناؤنشن office of the prosecutor and it ہیزنگ criminal court international criminal court کا جو یہ اسٹرکچر ہے بنگز آلسوائنٹمنٹ of legal forward the law of international criminal responsibilities میریڈ implementable version and this is not a اسمالبیوشن of the I C C statute نا we will take you through some of دیفک پروویژ آئی سی سی جو میرے سامنے ہوں گی اور ہم ان پروویژنس کے حوالے سے ایگزامن کریں گے اور اس کورٹ کے مختلف ایلیمنٹس کا جائزہ لیں گے دو طریقے ہیں اس ڈسکشن کے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کو صرف جو سبجیکٹس ہیں یا جو کانٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے اس کے امپورٹنٹ فیچرس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کے آرٹیکلز ہیں ہم ان میں سے چند آرٹیکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی روشنی میں آئی سی سی اس کی جورسٹکشن کو سمجھیں my approach is to take you through some of the selective articles and as we go through these articles we will make ourselves more clear about the nature of the jurisdiction of the I C C میں دو یا تین باتیں before I commence discussion on the articles بتانا چاہوں گا جو اس کے بڑے اہم لیگل فیچرز ہیں ایک امپورٹنٹ لیگل فیچر اس میں یہ ہے کہ اس کی جورسٹکشن جو ہے وہ کمپلیمنٹری کیریکٹر کی ہے یعنی اگر اف اے اسٹیٹ جس کا national is required for surrendering of for trial in the I C C starts the trial of that national it itself self frames the charge commence investigation itself then present has then the I C C will have no jurisdiction but for some reason that state is reluctant or I C C can be aim by the venues specified set self set that this also means a very interesting element that is that this court has universal jurisdiction the I C C I C C وہ کورٹ ہے جس کے کانٹیکسٹ میں کسی بھی شخص کو آئی سی سی ٹرائل اس کا بگن کر سکتا ہے اور اس کو اپنی جورسڈکشن میں لا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان یا فار ایگزامپل آپ ایگزامپل لے لیں افریقہ کے کچھ ملکوں نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے Sudan if there is a national from Sudan has ratified the I C C and Sudan کی ٹیریٹری پر کوئی وار کرائم کمٹ ہوا ہے اور وہ وار کرائم کمٹ ایک ایسے شخص نے کیا ہے جو سوڈان کا شہری نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسے ملک کا شہری ہے جس نے آئی سی سی کو ریٹیفائی نہیں کیا تو بھی سوڈان اس کو سرنڈر کر سکتا ہے پکڑ کے اور تو بھی کورٹ جو ہے اس بنیاد پر کہ اس نے اس جگہ پر یہ رانگ کمٹ کیا ہے اس اسٹیٹ میں رانگ کمٹ کیا ہے which is state party to the I C C the I C C can assume competence of that جو اس کے پس منظر میں لیگل ڈاکٹرین ہے وہ ہے legal doctrine of universal jurisdiction یعنی کچھ کرائمس کی کیٹیگری ایسی ہے کہ اس کرائمز میں جو جورسٹکشن ایسوم کرنے کے ٹریڈیشنل پرنسپلز ہیں وہ ساکت ہو جائیں گے they will not become relevant any longer اس کو میں اور آسان زبان میں یوں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے کسی شہری نے چوری کی ہے اور چوری کر کے ملک سے باہر چلا گیا امریکہ چلا گیا یا یو کے چلا گیا اور یو کے کا کورٹ اس کے خلاف چوری کا چارج جو پاکستان میں وہ فریم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چوری پاکستان میں ہوئی ہے یا وہ چوری کسی ایسے شخص کے گھر میں ہوئی جو پاکستانی شہری ہے وہ اس کا بھاگ کے ملک سے باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وینیو سے بھاگ گیا اس جورسڈکشن سے بھاگ گیا اور دوسری ملک کی عدالت کو وہ جورسڈکشن اویلیبل نہیں ہے مگر کچھ کرائمز ایسے ہیں جن کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یونیورسل ہیں crime of hijacking crime of piracy اور وہ کرائمز جو آئی سی سی کی کمپیٹنس میں آتے ہیں جس میں جینوسائڈ ہے وار کرائمز ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ کرائمز ہیں جن کے بارے میں سب لوگوں کا یہ تمام جورسٹ یا تمام جورسٹکشنز کا اس بارے میں کنسینس ہے کہ these are the crimes of universal in other word if someone is arrested in any country, that particular country can try that person for a crime which he has committed if it, that is a crime of universal jurisdiction. اگر ہائی جیکنگ کا آفینس سکھ ہائی جیکرز نے کمٹ کیا انڈیا میں جہاز وہ اڑا کے پاکستان لے آئے پاکستانی اتھارٹیز ان کو گرفتار کر لیا اب چونکہ hijacking crime of international یا یونیورسل جو ریسٹرکشن ہے تو پاکستان کے پاس یہ کمپیٹنس ہے ٹو ٹرائی دم اور پاکستان نے کو یاد ہوگا دس بارہ سال پہلے ٹرائل بھی کنڈکٹ کیا ان ان, ان سکھ ہائی جیکرس کا اسی بنیاد پر کہ hijacking is a crime of universal jurisdiction and we do not have a responsibility to back high because our national piracy کا بھی یہی سچویشن ہے ٹیررزم کی بھی یہی سچویشن سمجھی جاتی ہے اور ان کرائمس کی بھی یہی سچویشن ہے جو آئی سی سی کے تسلط کے نیچے آتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی سی سی کے کرائم کرنے والا اگر کوئی شخص آئی سی سی کی ممبر اسٹیٹ میں پایا جاتا ہے تو in theory that person can be tried for a war crime and he can be surrendered to those traditional exercise of jurisdiction کے ایشوز اس پہ نہیں آتے اس پروویژن یا اس ڈاکٹرن کی اپلیکیشن اور آئی سی سی کی وجہ سے بے شمار ممالک اس کو ریٹیفائی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس کی امپلیکیشنس کے بارے میں مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کوئی فوجی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا آدمی کسی ایسے ملک میں کام کر رہا ہے جہاں پر کہ آئی سی سی کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے تو then that person is also expose to the possibility of in the event is found involved in crime of this this particular law but anyway these are the issues which can be debated further if any country wants to consider نکات ہیں جو سی سی کے اسٹیچوٹ میں ضروری ہیں میرے سامنے آئی سی سی اسٹیچیوٹ ہے اور اس میں شروع میں پریمبل ہے اور پریمبل کے بعد جو امپورٹنٹ پروویژن ہے وہ ہے article one The the the jurisdiction and functioning of of court shall be governed by provisions this statute. ہمارے پاس نہیں ہے تمام لوگوں پر وہ تمام لوگ جو میں عرض کر رہا تھا کہ آل پیپل آل پرسنس پر اس کو کمپیٹنس ہے ان کرائمس پر جن کا ذکر اسٹیچو میں کیا گیا اور it is complementary to national criminal so یہ دو تین فنڈامنٹل ایشوز کی نشاندہی جو ہے وہ آرٹیکل ون میں کی جاتی ہے آرٹیکل ٹو جو ہے وہ relationship of I C C with United Nations کے بارے میں ایک انڈیکیشن ہے یونائٹیڈ نیشنز سب سے بڑی اور one of the largest international organization اس کا اور آئی سی سی کا بادیو نظر میں کوئی قانونی رابطہ ایسا سچ نہیں ہے because I C C is a product of its own charter which is the ICC statute جو میرے سامنے ہے United Nations is a product of the UN charter جو ایک completely standalone separate treaty ہے مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ United Nations enters into an agreement with such international organization which render assistance in the advancement of the purposes and the object of the U N تو آرٹیکل ٹو یہ کہتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ جو رابطہ ہے یا جو انگیجمنٹ ہے وہ ریلیشن شپ اگریمنٹ میں کی جائے گی جو کہ انٹر انٹو سیپریٹلی ہوگا آرٹیکل 3 جو ہے وہ سیٹ آف دا کورٹ کی بات کرتا ہے اور اس کو وہ کہتا ہے کہ ہیگ میں ہوگی سو so, ہیگ میں آئی سی سی کی پرماننٹ سیٹ ہے یعنی کورٹ اگر آپ اس کا ٹینجیبل پریزنس پوچھنا چاہیں کہاں ہے وہ ہیگ میں ہے article 5 is one of the important article because it highlights the offence which will be tried by the I C C self and let me read article 5 which is coming in front of you on the screen crimes within the jurisdiction of the court the jurisdiction of the court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole the court has jurisdiction in accordance with the statute with respect to the following crimes number 1 the crime of genocide number 2 crimes against humanity number war crime number four یا ڈی دا کرائم آف اگریشنسریٹنگ ایسے اہم کرائمس ہیں جن کی بابت یہ کورٹ اختیار سماعت رکھے گا یا it it will will have have competence one is is the the crime crime of second against humanity اور اس کے بعد ہے وار کرائم اور پھر دا کرائم آف اگریشن اس کے بعد کی جو تین چار پروویژنس ہیں اس میں پہلے تین کرائمز کو ڈیفائن کی بجائے ڈسکرائب کیا گیا ہے ان کو انلسٹ کیا گیا ہے جو چوتھا کرائم ہے دا کرائم آف اگریشن اس کے بارے میں ابھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا اسٹیٹ ممبرز میں کہ what would constitute the crime of aggression اس کے بارے میں debate was very extensive and it was difficult to define aggression as a crime which would warrant jurisdiction or which will create a criminal responsibility so اس کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کر دیا اسٹیٹ پارٹیز نے کہ اس پر نیگوسیشن چلتی رہیں گی سیپریٹلی اس کی ڈیفینیشن ایوالو ہوگی اور جب اس کی ایوالو ہو جائے گی تو پھر دی آئی سی سی سی ان ہیں اور چوتھا کرائم جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ابھی اس پر ڈسکشن ڈائلاگ یا ڈسکشن جو ہے نیگوسیشن وہ کنٹینیو کریں گی جو ڈیفینیشن کی اپروچ ہے یعنی کہ پہلے تین کرائمس کی وہ آرٹیکل سکس سیون ایٹ ہے یہاں پر genocide crime against war crime یا دوسرے کرائم ایٹین کرائم ڈیفائنڈ ہے ان میں جو اپروچ اڈاپٹ کی گئی ہے وہ ڈیفینیشن سے زیادہ ڈسکرپشن کی ہے اب ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن میں کیا فرق ہے ڈیفینیشن بیسیکلی مینس کہ آپ نے کس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے اور ڈیفائن کرتے ہوئے آپ نے وہ ڈیفینیشن ایسی بنا دینی ہے جس سے کہ in one sense you freeze that concept in that definition تو definition in one sense is an accurate charge or negotiate or whatever. We move to Article 6, which is a definition, as we say, of genocide. Now, what does Article 6 says? It says, for the purpose of this statute, یعنی خالصتاً اسٹیچو کے کانٹیکس میں ہو سکتا ہے جینوسائڈ کی ڈیفینیشن سیاسی ڈیفینیشن کچھ اور ہو آپ کئی سچویشنز کو جینوسائڈ کہتے ہوں سیاسی حوالے سے تقریروں میں کہتے ہوں جذبات میں کہتے ہوں مگر جب تک مندرجہ ذیل چیزیں لیگل ایلیمنٹس کے کانٹیکس میں نہیں ایگزٹ کریں گے اس وقت تک genocide for the purpose of the statute نہیں ہوگا ہم وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں for the purpose of the statute genocide means any of the following act committed with intent to destroy in whole or in part national ethnical racial or religious group یعنی انٹینشن کیا ہو ڈسٹروائے کرنے کی کسی خاص گروپ کو جو نسلی بنیاد پر نیشنلٹی کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر اور ریلیجن کی بنیاد پر یعنی کہ کچھ لوگ اگر یہ جان بوجھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک خاص ریلیجن کے فالوورز کو مار دینا ہے یا ہم نے خاص نسل کے لوگوں کو کل کر دینا ہے یا ہم نے ایک خاص نقطۂ نظر رکھنے والوں کو ختم کر دینا ہے تو یہ جینوسائڈ کہلائے گا اور جب یہ انٹینشن ہو اور انٹینشن کے ساتھ کون سے حرکاتوں کون سے ایکشنز ہوں the following killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, Nasilkashi, forcibly transferring children of the group to another group. یہ آپ کا پہلا کرائم آ گیا کرائم آف جینوسائڈ جس میں پرائمری ٹارگیٹ پروپیچویٹر کا افینڈر کا یہ ہوگا یا گروپ آف افینڈرس کا یہ ہوگا کہ وہ ایک نسل نسل کشی کریں یا کسی ریلیجن کی بنیاد پر کسی کا کلا کما مکمل کرنا چاہیں آرٹیکل سیون میں دوسرا کرائم اس کی ڈسکرپشن انلسٹڈ ہے which is crime against humanity for the purpose of this statute crime against humanity again as I said for the purpose of this statute یعنی کہ میں اکثر تقاریر میں لوگوں کی سنتا ہوں کامنٹس بھی here on television discussions we hear people we hear it but for purpose of this that may be a perception from political point of view from all relation legal point of view from the I C C point of view against humanity means of the following of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack کسی بھی سیویلین پاپولیشن کا اب وہ تخصیص ختم ہو گئی کہ نسل کی بنیاد وہ پہلے والے کرائم میں تھی ریلیجن کی بنیاد نیشنلٹی کی بنیاد وغیرہ وغیرہ یہاں کیا ہے کہ ایک group of population civilian population ہے اس کو اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے اور اس حملے میں وہ کیا عمل کمٹ کرتا ہے these are the following act murder extermination enslavement deportation or forcible transfer of population population میں سے کچھ لوگوں کو زبردستی ٹرانسفر کرے imprisonment or other severe deprivation of physical liberty آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے فورسبلی کچھ پیلسٹینینس کو ڈیپورٹ کیا تھا یہ بھی آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے اس ڈیپورٹیشن کے خلاف یونائٹیڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کی تھی کہ یہ الیگیلٹی ہے بیکاز وہاں پر ایک ڈبل ریزن تھا وہ ریزن یہ تھا کہ اسرائیل کا status was that of of power and four Geneva generally you could not deport people who there so force force deportation or transfer population کو یہاں پر انہوں نے کوالیفائی کر دیا ہے as a crime against humanity torture rape and and force force prosecution pregnancy forced sterilization or any other form of sexual violence of comparable gravity, persecution and forced disappearance of persons, the crime of appetite, appetite ka crime, آپ کو شاید پڑھا ہوگا آپ نے ساؤتھ افریقہ کے کانٹیکس میں وہ بہت ریزاؤنڈ کرتا ہے ساؤتھ افریقہ میں کلر کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر تخصیص کی جاتی تھی اور کالا الگ اور گورے الگ اور ان کے رہنے سہنے کے طریقے الگ ان کا کلچر الگ سو so, اس کانٹیکسٹ میں ایپرٹائٹ کو as a crime against humanity جو ہے وہ تخریج کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے پھر ہم آتے ہیں آرٹیکل سیون کے بعد وار کرائمز پر وہ کرائمز جو وار کرائمز کا درجہ دیتے ہیں یہ ایک الگ کیٹیگری آف کرائم ہے یہ کیٹیگری اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کامن سینس میں when a charge is framed when a prosecution is carried out it is carried out very methodically it is carried out very meticulously so you have to identify planning اور جب آپ نے پلان بنایا ہو کہ ہم نے یہ ہیں سبجیکٹ میٹر ایک الگ چیز ہے مگر جب باقاعدہ پلان ہو for the purpose of this statute war crimes mean and again for this statute purpose war crime سے مراد کیا ہے grave breaches of the Geneva Convention of 1949 namely any one of the following acts against persons of property protected against the provisions of the relevant Geneva Convention lecture کے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ جنیوا کنونشن جو ہیں وہ کچھ حقوق کا تعین کرتے ہیں کچھ ممانعت جو ہے ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ وار کرتے وار وائل کنڈکٹنگ کانفلکٹ کو جنیوا اٹھا کر آرٹیکل ایٹ میں انکارپوریٹ کیا ہے آئی سی سی نے اور پھر ان کو لکھا ہے اور ان کا ریفرنس بھی دیا کہ وہ گریو بیچز ہیں نیملی پھر ان کو انلس ڈاؤن کیا یعنی کہ مختلف پروین میں گریو بیچز انلسٹڈ تھے ان کو وہاں سے اٹھا کے اب آرٹیکل ایٹ ون اور ٹو میں ان کو انکارپوریٹ کیا ہم ان کی تھوڑی سی لسٹ دیکھتے ہیں war crimes means wilful killing torture or inhuman treatment including biological experiment wilfully causing great suffering or serious injury to body or health یہ ایک کیٹیگری آف وار کرائمز ہے اب دوسری کیٹیگری پر آتے ہیں یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہتی ہے other serious violation of the laws and customs applicable international arm conflict namely any of the following act اور پھر وہ ایک لس انلسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ intentional directing attacks against civilian objects وغیرہ میں اس لسٹ کی تفصیل میں نہیں جاتا یہ لسٹ جو ہے تقریباً چھبیس آئٹمس پر مبنی ہے یعنی تقریباً چھبیس ایسے ایکشنز ہیں جن کی انلسمنٹ دی گئی ہے کہ ان ایکشنز کو جب کمٹ کیا جائے گا تو they will constitute offences of war crimes in terms of the I C C statute and a charge could individually be framed I can give you just as an indicative or as an example of some of those provisions attacking or bombarding by whatever means towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives. The transfer indirectly or directly by the occupying power of parts of its own civilian population. Declaring that no quarter will be given. Destroying or seizing the enemy's property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war. میں نے یہ پڑھا تو آپ کے ذہن میں ابو بریکن کے واقعات آنے چاہیے ابو غیب پریزن کے واقعات کے حوالے سے یہ الفاظ committing outrages upon personal dignity in particular humiliating and degrading treatment کئی بار استعمال ہوئے اور جنیوا کنونشن کے کانٹیکسٹ میں امریکی فورسز کو رسپانسبل قرار دیا گیا کہ یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو ڈیگریڈنگ ہے جو وار کرائمز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے لہٰذا ان آفیسز کے خلاف چارجز فریم ہونے چاہیے لیکن چونکہ امریکہ is not party to the I C C so I C C could not exercise restriction but اپک ڈسپائٹ دے سرٹ مارشلبل فار رانگ انٹینشن یوزنگ وغیرہ تقریباً چھبیس آئٹمس ہیں جب اگر آپ آئی سی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آرٹیکل ایٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ ہیں وہ کیٹیگریز آف آئٹم جو انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کے کانٹیکس میں ہیں اب ایک اور کیٹیگری آف کانفلکٹ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ یعنی جو دو اسٹیٹس کے مابین نہیں ہوتا مگر کسی اسٹیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے تو ایک لیگل اسٹیٹس ہے انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ جو which is between two states other legal description parameters پروویژبل so in a situation of a non international arm conflict for example Pakistan کے گور government against India in the context of occupied Kashmir has been is that not a situation of non international arm conflict and Indian national have responsibility اور In terms of non-international armed conflict, again there is a separate list of actions which will constitute crime. And they are violence to life in person, when it is committed against those persons who are not part of hostilities, taking of hostages, وغیرہ وغیرہ ادر امپورٹنٹ وائلیشنس جو نان انٹرنیشنل نان کانفلکٹ میں اپلیکیبل ہو جاتی ہیں وہ بھی ان کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے بارہ تیرہ تقریباً وہ ہیں میرے سامنے اگر میں وہ پڑھوں تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا but as I said again it is an instrument of specific so there is a case that you want to research in terms of the I C C statute you have to make sure that the elements of the crime are fully met the mere stating that it is happened one thing but identifying the legal elements of the crime which are listed there will become the real legal exercise involved. However, the, the ICC statute says that apart from all this, وہ فورس جو ایک قوم کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے گورنمنٹ استعمال کرتی ہے آ, اس کے کانسیکوینس میں اگر کچھ ہو تو that will not be war crime per se it says nothing enough about the responsibility government law and order کے لیے گورنمنٹ کین ریزورٹ لیکن براڈلی یہ ہے not resort again violate article eight تو اس طرح سے آرٹیکل ایٹ ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے سکس سیون اور ایٹ کہ وہ کرائمز کون کون سے ہیں جو آئی سی سی جن کو ٹرائی کر سکتا ہے اور جن کا اختیار سماعت آئی سی سی کے پاس ہے وہ میں نے آپ کو لسٹ کر کے بتا دی ہوں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کرائم بڑے سمپلس ہیں killing murder in terms of description تو اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ کون سی مشکل پیش آ سکتی ہے میں آپ کو اس کے لیے اگزامپل دیتا ہوں کمپیریبل ڈومیسٹک لا کا پاکستان پینل کوڈ کا پاکستان پینل کوڈ میں بھی اسی طرح ڈسک ایک رانگ جو ہے وہ مختلف ڈسکرپشن میں آ سکتا ہے یا کنفیوژن ہو سکتی ہے کس ڈسک کو مرڈر ہے کلپیبل ہومیسائڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو مختلف کیٹیگریز ہیں اور آپ کو یا پروسیکیوٹر کو یا ریسرچر کو ہر کیٹیگری کو بڑے غور سے دیکھنا ہے ٹو ایگزامن کہ اس میں کون کون سے آئٹمس اس کی فارمولیشن میں ایگزٹ کرتے ہیں اور whether they and whether the facts on the ground match meticulously those items not noble lot بیپوریٹری and also how it has documented some recognize per article article آپ کے سامنے اسکرین پر پر آ رہا رہا ہوگا اور وغیرہ کیا کہہ ہے کہ صرف اختیار سماعت ہوگا انٹینشنلیٹی اور جو ریسٹرکشن ونفرٹیکل یعنی state and that of hill capacity enjoys immunity under the laws of that state will not make that person uh, immune to the jurisdiction of the ICC. For example, مختلف ملکوں میں یا تقریباً تمام ممالک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امیونٹی ایکسٹینڈ کرتا ہے آفس آف دا پریزیڈنٹ کو جج کے کسی آفس کو کسی اور اہم عہدے کو جو امیونٹی ہوتی ہے because of the nature of to function I C C کہتا ہے کہ وہ امیونٹی جو لوکل لوکن سے اویلیبل ہے وہ اس شخص کو جس کے خلاف کوئی الزامات ہیں وہ امیونٹی اویلیبل نہیں ہوگی اسی طرح ایک اور چیز کو ایمفسائز کرتا ہے آئی سی سی کا آرٹیکل تھرٹی جو ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں مینزریا یا مینٹل انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اے کرائم اس کا پروف ہونا بھی ضروری ہے one can also of article 58 جو میکنزم آف آف اریسٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ 98 98 کہتا ہے کہ ممالک کو یہ کمپیٹنس ہے کہ وہ آپس میں کوئی معاہدے کر لیں اور ان معاہدوں کی وجہ سے اگر کوئی ممبر اسٹیٹ جو آئی سی سی کی ہے وہ کسی کسی کسی فارن نیشنل کو سرنڈر کرنا چاہتی ہے to I C C and that other state is not a party to I C C تو پہلے اس ادر اسٹیٹ کی کنسنٹ لینی ضروری ہوگی uh, نے اس طرح کے کئی معاہدے آرٹیکل نائنٹی ایٹ کی کانسیکوینس میں مختلف ممالک کے ساتھ کیے ہوئے ہیں in other word surrendering any national U S national they will be need to آپ کنسینٹ فرام دی لیگلبل ڈپلومیٹ جج فلپکش was in about Pakistan Lahore and Islamabad and he went back آفٹرشن کہ یہاں پر جو ہے انٹرنیشنل لا میں اور آئی سی سی کی کانٹیکس میں کافی کام ہو رہا ہے پاکستان ہیز ناٹ ٹیکنائی دی آئی سی سی وید Pakistan does technical background the way it functions generally, what are the nature of the crimes involved, and how do we move forward from here. I do not have the time to carry you through some other important provisions of the ICC, but I think it would have given you sufficient landscape knowledge to uh, study the ICC statute yourself and develop greater clarity on its concept. But as I said, give that basic understanding deep text and that keep that this lecture would be making your concept on I C C موکل and of course hoping will also build you confidence regarding the enforcement potential of international law ورگ punishment thank you very much